حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی جبکہ ان کے ہاتھ میں تیز نوک والی تھی وہ پوچھنے لگی یہ کس لیے فرمایا ان چھپکلیوں کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ہر جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بجھانے میں کوشاں تھا مگر یہ چھپکلی چنانچہ آپ نے ہمیں اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور آپ نے ہمیں گھروں میں رہنے والے باریک سامپوں کو قتل کرنے سے روکا مگر دو دھاریوں والے اور چھوٹے سام کو قتل کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ نظر ختم کر دیتے ہیں اور عورتوں کے حمل گرا دیتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چونتیس